حضرت ابو عبد الرحمن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی دعوت اس نے ان کے لئے کھانا تیار کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کرتے اور آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے اس تجویز کے مطابق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا آپ کو گھر میں ایک طرف ایک باریک پردہ نظر آیا تو آپ واپس لوٹ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جلدی سے جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیجیے اے اللہ کے رسول آپ واپس نیو تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دریافت کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزین گھر میں داخل ہونا میری شان کے لائق نہیں سننے ابن ماجا حدیث نمبر تین ہزار تین سو ساٹھ